تیرے تو وصف بڑی رے تو سے ہے پری میرے شاہ ہمیں میرے شاہ تو ہے تجھے گردن مبارک کا تصور کرتے ہیں تو گردن مبارک کی خوبصورتی گردن مبارک کی گولائی گردن مبارک کا حسن گردن مبارک کا جمال گردن مبارک کا کمال اف اللہ رے تیرے جس میں نو نو پتا جا میں جانے تجلا ہو تجھے اتار کر ان کے رخ صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا پاڑا چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو رہا ہے نہانے میں جو گرا جوانی کٹور نے بھر لیے چلو خالی خالی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور اوپر کے حصے پر غور کریں آنکھ مبارک آنکھ کے اندر پتلی مبارک اس کے اس کے اندر کی خوبصورتی مبارک پلک مبارک ابرو مبارک جبی مبارک پیشانی مبارک زلف مبارک بالوں کا رنگ مبارک بالوں کی مانگ مبارک بالوں کی لمبائی مبارک بالوں کو اوپر نیچے ہونا کبھی اس کبھی یہاں تک تک کبھی وہاں وہ مبارک کس کس کی بات کریں جو سر میں تیل لگے وہ تیل مبارک جو سر پہ سربند بندے وہ سربند مبارک جو سر پر ٹوپی پہنی وہ ٹوپی مبارک جو سر پر امامہ باندھا وہ امامہ مبارک اس کے نیچے آئیں تو کان مبارک اس کی خوبصورتی مبارک اس کی سائز مبارک اس کا سننا مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کر کرامت پہ لاکھوں سلام کس کس کا بیان کیا جائے اس کی آگے آئیں تو ناک مبارک اس کی خوبصورتی مبارک ہائے ہائے ہائے ہائے اس کا سننا مبارک ہائے ہائے ہائے ہائے ہوٹ مبارک اللہ اللہ اللہ دات مبارک اللہ اللہ اس سے نکلنے والی نور کی کرنیں مبارک اللہ اللہ منہ کے اندر زبان مبارک اللہ اللہ دہن مبارک اللہ اللہ لوہا مبارک اللہ اللہ داڑھی مبارک اللہ اللہ رخسار مبارک اللہ اللہ اس کا مبارک اللہ اللہ اس سے نکلنے والی نور کی کرنے مبارک اللہ اللہ میرے آقا کی مبارک اللہ اللہ اس کا ایک ایک بال مبارک اللہ اللہ گردر مبارک اللہ اللہ اس کے نیچے آئے تو سیدھے مبارک اللہ اللہ سیدھے مبارک پر شرح صدر والی وہ لکیر مبارک اللہ اللہ اس سینے میں قلب مبارک اللہ اللہ کیا کیا بات کی جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کے کیا کیا کمالات بیان کیے جائے اللہ را تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلہ کا ہوں تجھے اللہ را تیرے جس میں منور کی تابش ہے اے جانے جا میں جانے تجلا کہو ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد پل بے خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جس کو سے مہر سمجھا ہے جہاں ان کے خانے چون سے ہے ایک نان سوکھتا اللہ نے تیرے جس میں منور کتاب چلا ہو تجھے ہوئے پٹتا ہے باڑا ڈور کا صدقہ کلے نے ڈور کا آیا ہے تارا ڈور کا سہانا نور کا مست بوہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا پاروی کے چاند کا مجرا ہے سجدہ ڈور کا پارا پرچوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا پارا پرجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا ان کے قصرے قدر سے کھلتے ایک کمرہ نور کا ان کے قصرے قدر سے کھلتے ایک کمرہ نور کا سندرا پائے باغ میں ننا سپودا نور کا تیرے ہی ماں تھے نبا ہے جان سہرا نور کا یہی ہی رہا ہے جان سہرا نور کا پاپ جاگا نور کا چمچا ستارہ نور کا میں کتھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں کتھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں کتھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا ڈور دل تیرا رانور کا ہے اب نور کا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر اس کو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر اس کو ٹکڑا نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا تیری نسلیں پاپ میں ہے بچہ بچہ نور کا تو میں نے سب گھرانا نور کا اے جانے جان چار کیجیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے جس وقت بغل کی سفیدی چمکتی ہوگی اس کا حسن کیسا ہوتا ہوگا آئے آئے آئے آئے اس شکم مبارک کا تصور کیجئے جس پر ہاتھ پھیرتی تو امی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ بھوک کی وجہ سے شکم ایسا ہو جاتا کہ ہاتھ پھیرتی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے رو پڑتی تھی وہ شکم مبارک کتنا پیارا ہوتا ہوگا کس کس کی تعریف کی جائے آقا کے قد مبارک کی بات کرے کتنا عالی شان قد مبارک ہائے ہائے ہائے کتنا عالی شان کرتا مبارک کتنی عالی شان چادر مبارک کتنا عالی شان پیرہن مبارک کتنا عالی شان وہ مکان مبارک جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی کتنی عالی شان ان کی امی مبارک کتنی عالی شان ان کے والد مبارک کتنے عالی شان ان کے دادا حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہما مبارک عالی شان عالی شان عالی شان ان کی اولاد عالی شان ان کے شہزاد عالی شان ان کی شہزادی عالی شان ان کے سارے صحابہ علی شان علی شان علی شان علی شان کیا کیا کہو تجھے کہہ دے گی سب کچھ ان کے خان کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ کے میں کیا کیا کہوں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھ سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخل کس کو سب میل سخل میل حیرت میں گڑے دیکھے ہے رام میرے شاہ میں ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی تیرے شہر و پلامو بقا کی قسم تیرا ہے عرش پری تیرا محرم ہے روح سرورے ہر تو شاہ تیرا بسر نہیں ہے خدا کی قسم ہے راہو میرے شاہ میں ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سدا عشق ساڈی جان بھی تو ساڈا مان بھی تو تے تراڑ بھی تو کل نبی دا سلطان بھی تو تے نال عرش آدھا مہمان بھی تو تے میں مک دی گل مکا دیوا تے میں مک دی گل مکا دیوا سڈا دین بھی تو ایمان بھی تو جانے جا باغی جانے جا جانے جا اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن میری جان ہے یہ اے جانے جا اے باقی جہاں بے خدا کا نظارہ کروں میں کلو جانوں پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں میرا تینوں فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اے جانے جا کے جا کہنے کی سب کچھ ان کے سنا کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے حق میں سخر اس پہ کر دیا خالق کا بلتا خلق کا آقا کہوں تجھے کہوں تجھے